حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دل میں کہا میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا گہری نظر سے مشاہدہ کروں گا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے دو ہلکی رکاتیں پڑھیں پھر دو انتہائی لمبی رکاتیں بہت ہی زیادہ لمبی رکاتیں ادا کیں پھر دو رکاتیں پڑھیں جو ان طویل ترین رکاتوں سے ہلکی تھیں پھر دو رکاتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی دو رکاتوں سے ہلکی تھیں پھر دو رکاتے پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی دو رکاطوں سے کم تر تھیں پھر دو رکاتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلی والی رکاطوں سے کم تھیں پھر وطر پڑا تو یہ تیرہ رکاتے ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چار